کیا ہم صرف اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ ساری زندگی انگریز کا کوئی حکم ہم سے قضا نہ ہو جائے دیکھو شکل کیسی تھی ویسے کپڑے کیسے تھے ویسے اس کی ٹوپی کیسی تھی ویسے اس کی پینٹ کیسی تھی ویسے اگر انگریز کی پینٹ ٹائٹ ہو گئی ہمارے نوجوان نے بھی جین پہن لی اگر انگریز کی پینٹ میں ہوا بھر گئی ہمارے نوجوان نے بھی بیگی پہن لی اگر انگریز کی پینٹ پھٹ گئی ہمارے نوجوان نے بھی اپنے گھٹنے کے اوپر سے پھاڑ لی کہ شاید یہ کوئی نیا فیشن آ گیا اگر اس کی سیدھی تھی ہمارے نوجوان نے بھی سیدھی رکھی وہ ٹیڑھی ہوئی ہمارے نوجوان نے بھی ٹیڑھی رکھی اس نے لٹیں بڑھا لی اس نے بھی لٹیں بڑھا لی اس نے چاروں طرف سے بال کاٹ کے درمیان میں پیالا اور جتھا بنا لیا اس نے بھی اسی شکل کو اختیار کیا انگریز نے کھڑے ہو کے کھایا اس نے بھی بیٹھنا چھوڑ دیا انگریز نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا اس نے کہا کھڑے ہو کے پیشاب کرنا ہی اہم تہذیب ہے بیٹھ کے پیشاب کرنا مولویوں کے پرانے طریقے ہیں انگریز نے اپنی بیوی کو چھوڑا اپنی ماں بہن بیٹی پہ گلیز نگاہیں ڈالی ہمارے معاشرے میں بھی یہ گنا ہوئے بیٹیوں نے خطوط لکھے کہا گھر میں اپنے باپ سے میری عزت محفوظ نہیں ہے بد بخ ٹی وی دیکھتا ہے ڈش انٹینا دیکھتا ہے پھر میری طرف بھی حوث کی نگاہ اٹھاتا ہے بہنوں نے لکھا بھائیوں کے ہاتھ سے ہماری عزت محفوظ نہیں ہے ایسا درندہ بن گیا کہ آ کر مجھے کہتا ہے کہ آج میری گرل فرینڈ نہیں آئی تو میرے ساتھ زندگی گزار لے ہائے میرے اللہ کدھر جائے یہ جس کا بھائی بھیڑیا بن گیا اور دنیا کے ظالموں ہمیں دہشت گرد کہتے ہو ہم نے تو بہنوں کی عزت بچائی ہم نے تو ماؤں کا تقدس بچایا تم جو ڈش انٹینا لائے ہو اس نے تو بہن کی عزت بھائی کے ہاتھوں سے لٹوا دی ہے